میری تباہی کا تماشا دیکھنے والو کیا میں مسجد نہیں ہوں کیا سینکڑوں سال سے میرے در و دیوار سے آزان کی آواز بلند نہیں ہو رہی تھی کیا میں نے لاکھوں انسانوں کو اللہ کی توحید کا نغمہ نہیں سنایا کیا میرے ممبر و محراب نے لاکھوں انسانوں کو ہدایت کی روشنی نہیں پہنچائی یاد رکھو اگر مجھے تباہ کر دیا گیا مجھے مٹا دیا گیا میری جگہ مندر بنا دیا گیا تو پھر تمہیں دنیا میں سب چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی